آپ اور مخاطبین دعوت اسلام کی دعوت اور تحریک کو آگے بڑھانے کی راہ میں ہر نوع کی مشکلات اور مصائب کا سامنا تھا بعض مخاطبین کی طرف سے تھی بعض مخاطبین کی مخالفتوں اور مزاحمتوں کے نتیجے میں اپنے اندر کی کیفیات اور احساسات کا نتیجہ تھیں بعض اپنے ساتھیوں کو بنیاد المرسوس بنا کر رائے حق میں پیش قدمی کرنے کی وجہ سے تھی ان سب کے مقابلے میں آپ نے صبر اختیار کیا صبر کے ساتھ کام کیا یہ بات بڑی جامع اور مختصر ہے لیکن اس کی بعض تفصیلات کا جاننا ضروری ہے ویسے تو برائی کے بدلے بھلائی اور رحمت و عفو جیسے جن مکار میں اخلاق سے آپ نے کام لیا وہ بھی صبر کی بنیاد پر ہی وجود میں آئے لیکن اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مخاطبین کی طرف سے مخالفت اور اپنی کیفیات کے بعض پہلو کون سے تھے جن کے مقابلے میں آپ کے صبر کی کیفیت کا جاننا ہمارے لیے اہم ہے قولی مخالفتیں جسمانی آزار کو برداشت کرنا اور ان کے مقابلے میں اپنے مقام پر جمے رہنا اور اپنی پیش قدمی جاری رکھنا خود صبر کا متقاضی ہے لیکن ایک طویل جد و جہد میں سب سے زیادہ مشکل جانگسل پرسا اور شدید اعلام و مصائب دا وہ ہوتے ہیں جو زبان کے ذریعے آتے ہیں جن کو قرآن یقولون جو وہ کہتے ہیں کہ لفظ تعبیر کیا ہے اس لیے کہ جسمانی مصائب اپنی شدت کے باوجود معلوم اور محسوس ہوتے ہیں وہ مستقل جاری نہیں رہ سکتے اس لیے کہ انسانی جسم کی قوت برداشت کی ایک حد ہے ان کے مقابلے میں یہ تو ممکن ہے کہ انسان کمزوری کا شکار ہو کر اپنے موقف سے ہٹ جائے لیکن یہ مشکل ہے کہ وہ فریب کھا جائے اپنے کو صحیح سمجھتے ہوئے غلط راہ پر نکل جائے وہ شک میں پڑ جائے اس کے حوصلے پست ہو جائیں وہ مایوسی اور افسردگی کا شکار ہو جائے اس کی وابستگی اور جذبہ ٹھٹر کر رہ جائے اس کے برس قولی مخالفتیں روح پر زخم لگاتی ہیں اعصاب کو توڑتی ہیں ذہن میں رخنے پیدا کرتی ہیں جان کو بھلاتی ہیں پھر ان کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے ہاتھ اٹھانے کے بجائے زبان چلانا آسان اور مہذب کام ہے اسی لیے قرآن نے ابتدا میں ہی اپنے پیغامبر کو ان قولی مخالفتوں پر صبر کی تعلیم دی اور اس کی یاد دہانی بعد میں بھی کرائی مزمل تین اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ آپ کے مخالفین نے آپ کی ان باتوں کی حقیقت کو جھٹلایا جن کو آپ روز روشن کی طرح آیاں دیکھ رہے تھے مذاق اڑایا استحضا کیا تمسکر کیا چگلیاں کھائیں جھوٹے الزامات لگائے لفظوں کے علاوہ اشاروں سے بدنام کیا پورے پیگنڈے کا ایک طوفان کھڑا کیا آپ کی نیت اور اخلاص میں شک کیا آپ کی باتوں کو توڑا مروڑا ان کو غلط معنی پہنائے ضد کی ہٹ دھرمی کی جھوٹے الزامات لگائے لوگوں کو بدگمان کیا لیکن میں کوئی چیز آپ کو اپنے مقام سے اور اپنے کام کو آگے بڑھانے سے نہ روک سکی صبر کی نوعیتیں اپنے یقین و ایمان پر قائم رہنے آپ نے اپنے ذہن کو قابو میں رکھا اپنی زبان کو قابو میں رکھا اس کو برائی کا جواب برائی سے دینے سے بچایا اور اپنی راہ پر گامزن رہے صبر کی نوعیتیں اپنے یقین و ایمان پر قائم رہنے اور اپنے کام میں لگے رہنے کے علاوہ اپنی ان کڑی آزمائشوں کے مقابلے میں پورے صبر کی جو رویش اختیار کی وہ کئی نوعیت کی تھی اول تو آپ نے ان مخالفین سے اعراض کیا ان کے ساتھ بحثوں جھگڑوں اور جواب در جواب کے سلسلوں میں الجھنے سے انکار کر دیا ان کے پاس سے ہٹ گئے ان کے سامنے سے اٹھ گئے اس لیے کہ ان جھگڑوں اور بحثوں سے قبل حق کا دروازہ نہ کھلتا اور اور صرف آپ کا وقت ضائع ہوتا اور تمسکر و استحضاء کی نشستوں میں شریک رہنا دین کے لیے اور آپ کے لیے اور آپ کے اپنے لیے نقصان دہ ہوتا دو میں سے لوگوں سے دوستی اور قلبی تعلق کا تو سوال ہی نہ تھا لیکن جب آپ ان سے الگ ہوتے تو لڑائی جھگڑے دشمنی اور انات کے ساتھ نہ ہوتے انسانی ہمدردی کا برتاؤ باقی رکھتے اور دعوت کا کام بھی جاری رکھتے اس چیز کو قرآن نے حجر جمیل یعنی خوبصورت انداز میں چھوڑنے سے تعبیر کیا اسی کا نقشہ قال السلامہ اور انہوں نے سلامتی کی دعا کی میں کھینچا ہے اس کی ہدایت نادانوں اور مغلوب الحال لوگوں سے کنارہ کشی کرو میں کی ہے اسی کا حکم سات نہ بیٹھو میں دیا ہے سورہ اعراف 199 اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام سورة الفرقان 63 اور جاہلوں سے نہ الجھو اعراف 199 جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں نہ بٹو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو نسا فورٹین اور اے نبی جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ انعام سکسٹی ایٹ اس سے بلند مقام یہ تھا کہ آپ نے ان کو معاف کیا غالی کے جواب میں گالی نہ دی بلکہ دعا دی برائی کا جواب بھلائی سے دیا لیکن اس کا ذکر ہم آگے کریں گے جب لوگ جھٹلانے پر تل تل تل جائیں سنی انسنی کر دیں کبر اور حکارت کا برتاؤ کریں تو رنج اور کی ایک فطری کیفیت ہے جو ایک انسان میں ابھرتی ہے اور حضور کو بھی اس سے سابقہ پیش آتا تھا لیکن بلاخر قرآن کی مدد سے آپ اس پر قابو پا لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی اور سہارے کے بعد اپنے کام میں لگے رہتے اچھا جو باتیں بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں یاسین سکس سیونٹی سکس اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے انہیں پلٹ کرانا تو ہماری طرف ہے پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر آئے ہیں لکمان تھرٹی ٹوینٹی تھری اسی طرح مخالفین کی تدبیریں اور ہتھ کنڈے دعوت اسلامی کو ناکام بنانے کے لیے ان کی بھاگ دوڑ دین کے مدعیوں کی طرف سے حمایت کفر میں تگ و دو اور کافروں سے ساز باز بھی آپ کے اندر غم اور دل شکستگی پیدا کرتا تھا اور اس کا مقابلہ بھی آپ قرآن کی مدد سے کرتے تھے انحل 127 ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ کرو دل تنگ ہو المائدہ 41 اے پیغمبر تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے یا ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں ایک عام نفسیاتی کی کی تھی یعنی جلدی خواہش ارادہ اور قصد اس کے مقابلے کے لیے بھی بڑا صبر درکار ہے بلکہ بعض تو یہی کہیں گے کہ جلد بازی نہ کرنے کا دوسرا نام ہی صبر ہے اس کے مختلف پہلو تھے ایک ہی کہ جب آپ کی ساری لگن اور محنت کے باوجود لوگ مان کر نہ دیتے تو آپ کا فطری طور پر یہ دل چاہتا ہے کہ جو یہ جو مطالبات کر رہے ہیں یا جو شرائط عائد کر رہے ہیں ان میں سے کوئی مطالبہ یا کوئی شرط پوری کر دی جائے تاکہ اتما میں حجت میں ہو جائے اور یہ مان لیں دوسرے ایک ان سے جو وعدہ ہے تباہی اور ہلاکت کا اس کا کچھ حصہ ان کو نظر آ جائے تیسرا یہ خیال بھی ابھرتا ہے کہ قافلہ جلد از جلد منزل تک پہنچ جائے ان سارے مواقع پر بھی قرآن کی ہدایت کے مطابق آپ نے صبر کا رویہ اختیار کیا اور نامعقول مطالبات پورا کرنے یا عذاب لانے یا نہ لانے یا منزل تک پہنچ جانے کا معاملہ سراسر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر اپنے کام میں مشغول رہے اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا کہ آزمائش اور جد و جہد سے الگ ہٹ کر کوئی راہ کامیابی کی نہیں ہے سورہ انعام 32 ٹو 33 ٹو 35 اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں مگر اس تقزیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی ہیں انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبر خبریں تمہیں پہنچ چکی ہیں تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا لہذا نادان مت بنو سور مومن 55 پس اے نبی صبر کرو جس طرح علول العزم رسولوں نے صبر کیا اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو احکاف 35 پس اے نبی صبر کرو اللہ کا وعدہ برحق ہے اپنے قصور کی معافی چاہو مومن 55 اور اے نبی تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے یونس ہنڈریڈ اینڈ نائن مقابلہ اور جہاد جن لوگوں نے مخالفت پر کمر باندھی قولی اور عملی دشمنی کی یہاں تک اتمام حجت ہو گیا اور مان کر نہیں دیں گے گھروں سے نکالا تلوار اٹھائی تحریک و دعوت کی مٹانے کی کوشش کی سازشوں کے جال پھیلائے یا جنہوں نے دعوی ایمان کے باوجود ان کا ساتھ دیا اور پیٹھ میں چھرا گھوم دینے کی کوشش کی حضور نے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا اور ان کے خلاف جہاد کیا ایسا نہ کرنا اس مقصد کی شکست اور نقصان پر منتج ہوتا جو آپ کے سپرد کیا گیا تھا اگرچہ اس میں بھی آپ کہیں زیادتی کے مرتکب نہیں ہوئے نہ حد اعتدال سے گزرے تلوار بھی اٹھائی تو اخلاق و انصاف کی ساری حدود کو ملحوظ رکھی فرقان 52 پس اے نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو توبہ 73 اے نبی کفار و منافقین سے جہاد کرو ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اور تحریم نائن بکرا نائنٹین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 جن مخالفین کی حالت مخالفت دشمنی قتال اور سازش تک نہ پہنچی یا جن پر اتمام حجت نہ ہوا ان سے حضور نے کوئی تعارض نہیں کیا ان کی اصلاح کی کوشش میں لگے رہے ان کا شمار جاہلین میں تھا یعنی جو نادان تھے یہ سمجھ یا سمجھنے سے قاصر یا جذبات سے مغلوب اس نے اخلاق لیکن ان دونوں گروہوں کے ساتھ معاملے میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ نے کبھی گالی نہیں دی تمسکر نہیں اڑایا استحضا نہیں کیا ذلت و حقارت کا برتاؤ نہیں کیا محفلوں میں بیٹھ کر پھپتیاں نہیں کسی لگے حتیٰ کہ کبھی کوئی ناشائستہ الفاظ اختیار نہیں کیا یہاں تک تک کہ بتوں اور جھوٹے کو برا بھلا نہ کہا حالانکہ ان پر تنقید پوری کی اور سرداروں علماء یہود پر تنقید میں بھی جو زبان قرآن نے استعمال کی ہے وہ اس زبان کے مقابلے میں بہت نرم ہے جو بائبل میں اسرائیلی پیغمروں حضرت یسعیہ اور حضرت یرمیہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کی ہے اس طرح آپ نے کبھی کسی سائل حق کو نہیں جھڑکا کسی سے ترش روی اور تند خوی سے پیش نہ آئے کسی کے لیے گالی نہ گال نہ پھلائے کیوری نہ چڑھائی اور اس معاملے میں بھی آپ کی روش قرآن کی تعلیمات کا سچا اور مکمل نمونہ تھی الحجرات لیون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے کوئی ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں آپس میں ایک دوسرے پر تعان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو لکمان ایٹین اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر نہ زمین میں اکڑ کر چل اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا سورہ الدہا لیون اور سائل کو نہ جھڑکو اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو انعام ہنڈریڈ ایٹ اور اے مسلمانوں یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو برائی کا کے بدلے بھلائی حقیقت یہ ہے کہ اپنے مخالفین کے ساتھ برتاؤ میں آپ اس سے بھی بدرجہ زیادہ اونچے مقام پر فائز تھے آپ رحمت للعالمین تھے سراپا شفقت و نرمی تھے جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ان کو آپ معاف فرما دیتے تھے جو آپ کا خون بہاتے آپ ان کے لیے دعا فرماتے جو آپ کے ساتھ برائی کرتے آپ ان کے ساتھ بھلائی کرتے اور اس طرح بھی آپ کی سیرت قرآن کی ہدایت کا نمونہ ہے سورہ عراف 199 اے نبی نرمی و درگزر کا طریقہ اختیار کرو السجدہ 34 اور اے نبی نیکی اور بدی اقصان نہیں ہے تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے شورا 40 برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے واقع طائف اس موقع پر سیرت سے ایک واقعہ سامنے رکھنا چاہیے اور وہ آپ کے طائف کے سفر کا واقعہ ہے مکے میں جب اکثریت نے آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اس بات کا امکان نہ رہا کہ وہ دعوت اسلامی کا مرکز بن سکے تو آپ طائف تشریف لے گئے شاید کہ شاید طائف وہ مرکز فراہم کر دے جہاں آپ کو اپنے لیے اور اپنی دعوت کے لیے گوشہ زمیں مل جائے جہاں آپ کی امت کی تشکیل ہو سکے اور جہاں خدا کا دین پورا کا پورا قائم ہو سکے طائف کی تینوں سرداروں نے آپ کا استقبال بڑی تحقیر کے ساتھ کیا ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا تھا اپنا رسول بنانے کے لیے دوسرے نے کہا کہ تمہارے جیسے شخص کے رسول بنانے سے کعبے کا پردہ پھٹ نہ گیا تیسرا بولا کہ اگر تم سچے ہو تو میں اس لائق نہیں کہ تم سے بات کروں اور اگر تم جھوٹے ہو تو تم اس لائق نہیں کہ مجھ سے بات کرو دھتکار کر نکال دینے کے بعد تینوں نے حضور کے خلاف بازاری لونڈے لگا دیے جنہوں نے آپ کو گالیاں دینا اور پتھر شروع کر دیا خون مبارک بہ کر جوتے میں میں جم گیا بلاخر آپ نے ایک باغ پناہ لی اس موقع پر حضرت تشریف لائے سات پہاڑوں کا فرشتہ آیا آپ نے عرض کیا کہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے اگر حکم ہو تو طائف کی بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دے حضور نے جو کچھ جواب میں ارشاد فرمایا وہ آپ کی دائیانہ صفات کا کمال تھا فرمایا کہ نہیں کہ میں اس بات سے مایوس نہیں ہوں کہ اس قوم میں اللہ کی بندگی کرنے والے پیدا ہوں دراصل یہی اخلاق کریمانہ تھا کہ لوگ پروانہ وار آپ کی طرف کھینچ کر آئے اور جمع ہو گئے یہی اخلاق کی بلندی تھی جس کی وجہ سے آپ اس بات میں کامیاب ہوئے کہ مخالفوں کے دل فتح کر لے غزل عہد کے موقع پر ان کو جنہوں نے آپ کا خون بہایا فتح مکہ کے موقع پر ان کو جنہوں نے زندگی بھر آپ کو ہر قسم کی ایزا پہنچائی واقع عفق میں ان کو جنہوں نے آپ کی محبوبی پر تہمت دھری ان سب کو آپ نے اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لیا جن لوگوں نے آپ کی پکار پر لبیک کہا ان میں ایک گروہ تو ان کا تھا جنہوں نے دعوت کو سنا قرآن ان کے کانوں تک پہنچا اور ایمان لے آئے میرے محدود علم کی حد تک ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی ایک گروہ ان کا تھا جنہوں نے دائی کو دیکھا دائی کے اخلاق کو دیکھا دائی کی سیرت دیکھی چہرہ دیکھا تو کہا کہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا فیاضی دیکھی تو دنگ رہ گئے علی ظرفی دیکھی تو دل کھینچ گئے اور اس طرح ایمان لیا ان کی تعداد ہی کثیر تھی دعوت اسلامی کو سر بکف جانثاروں کا جو گروہ ملا وہ دائی کی بے پناہ شخصیت کے نے جمع کیا تھا